حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت حسین اور معتدل تھی نہ زیادہ لمبی اور نہ چھوٹی تھی اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندی کی سراہی جس میں سونے کی امیزش ہو حضرت آتکا عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا تھا گویا پس پردہ چودمی کا چاند چمک رہا ہے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی حضرت آتکا بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت گردن والے تھے جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا گویا پسے پردہ چودویں کا چاند چمک رہا ہے